حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اسی شخص کے لیے مستقل ہو جائے گا جسے دیا گیا اور رقبہ بھی مستقلا اسی شخص کو ملے گا جسے دیا گیا اور ہبا کو واپس لینے والا اپنی قے چاٹنے والے کی طرح ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو چالیس